حضرت صاحب بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا ورنہ وہ کیا کرے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا بعد میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا تم نے کیا کیا انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند فرمایا عمیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ پر ان کے بارے میں وہی نازل ہو چکی ہے آپ نے ان دونوں میں بیوی میں لحان کرا دیا عمیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام سیاہ آنکھوں والا بڑے سرینوں والا بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس یعنی اویمر نے یقیناً سچ کہا ہے اور اگر اس کے ہاں بیر بہوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس اویمر نے ضرور جھوٹ بولا ہے راوی بیان کرتے ہیں پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھیاسٹھ